حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اپنی کان کٹی اونٹی پر سوار تھے اس وقت آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا دن کون سا مہینہ اور کون سا شہر ہے صحابہ نے عرض کیا یہ حرمت والا شہر حرمت والا مہینہ اور حرمت والا دن ہے آپ نے فرمایا سنو حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے خون تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے شہر یعنی مکہ مکرمہ میں تمہارے اس حج کے دن میں تمہارا مہینہ قابل احترام ہے سنو میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے دوسرے قوموں پر فخر کروں گا تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر دینا سنو میں کچھ افراد کو جہنم سے چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھین لیے جائیں گے اور جہنم میں بھیج دیے جائیں گے میں کہوں گا میرے رب میرے ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ستاون